ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی اتباع کرے گا تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہوگا اس آیت کریمہ کا تعلق بھی بنی عبیرق کے واقعے سے ہے اس لیے کہ توما کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اسلام دین برحق ہے اس کے باوجود اس نے صحابہ اکرام کے بجائے کافروں کی راہ اختیار کی اور مرتد ہو کر کافروں سے جا ملا لیکن اس آیت کا حکم بھی عام ہے جیسا کہ اوپر والی آیت کے بارے میں کہا گیا چنانچہ جو کوئی بھی حق واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مسلمان کی راہ یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی دوسری راہ کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی مخالفت رسول اور عدم اتباع اسلام کی راہ پر چھوڑ دے گا بلکہ اس کی نگاہوں میں اس کی اس روش کو خوبصورت اور عمدہ بنا دے گا یہاں تک کہ جہنم میں جا گرے گا یہ آیت دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت بھی کبیرہ گناہ ہے اور یہ کہ اجماع قرآن و سنت کی طرح دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ مومنوں کے طریقے کی مخالفت کا انجام جہنم بتایا گیا ہے اس لیے یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی اتباع کرنا فرض ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں دین کے تمام امور بیان کر دیے گئے ہیں اور امت کا اجماع بذات خود حق ہے اس لیے کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی انہوں نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے استدلال کیا ہے اور آخر میں کہا ہے کہ امام شافعی نے اسی آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مومنوں کی راہ کی اتباع نہ کرنے والا وعید کا مستحق ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا وعید کا مستحق ہے ورنہ اس وصف کو الگ سے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا آگے چل کر لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں پایا جاتا جس پر علماء کا اجماع ہو گیا ہو اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل موجود نہ ہو لیکن کبھی وہ دلیل بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتی اور علماء کے اجماع کا علم ہو جاتا ہے تو اسی سے استدلال کرتے ہیں